يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله لله ان كنتم اياه تعبدون اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو آیت 168 میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ حلال و طیب روزی کھاؤ اس آیت میں خطاب مومنین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اپنے ایمان کی بدولت یہی لوگ اللہ کے عوامر و نواحی سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پاکیزہ روزی کھانے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کو حکم دیا اور فرمایا یا ایوہ کلو من الطیبات وعملو صالحا یعنی اے میرے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو المؤمنون آیت اکیاون شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نفع بخش ہیں اور اس کے مقابلے میں قبائص ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں اور شراب تمام خبیص کھانوں کی اصل ہے اس لیے کہ وہ عقل و اخلاق میں فساد ڈال دیتی ہے فائدہ حلال روزی دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے اور حرام روزی کھانے سے دعا اور عبادت رد کر دی جاتی ہے جیسا کہ ابو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے بال بکھرے ہوئے ہیں پریشان حال ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر یا رب یا رب کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی مسلم